ہوتا ہے کہ بیرونی طاقتیں یا بیرونی دشمن ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں امن و سلامتی کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی مخدوش ہو چکی ہے اور ایک انتہائی تاریخ شروع کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے باتیں ظاہر ہوئی امیر عمر اللہ عنہ جیسے مدبر انسان نے اپنی درواز نکال لی اور کہا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوف ہو چکے ہیں لیکن بہت سے کام ابھی باقی ہیں جنہیں کرنے کے لیے وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور پھر دوبارہ ان کا انتظار ہوگا اس موقع پر ایک شخصیت کو قبار اور عزت نے اس دی اور وہ تھے وہ دیو اور دیگر جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بھروسہ کیا اور فرمایا کہ اللہ لائٹ اور اخبار کا بہت نہیں اللہ کی قسم کو عزت آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا ایک ہی موت ہے جو واقع ہو چکی ہے ان لوگوں کی فکر غلط ہے جو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تکلیف لائیں گے ایک ہی موت آنی تھی اور وہ آ چکی پھر یہ حکمہ شاہ فرمایا کہ من کا ریا بن محمد فن محمد الحمد اللہ من کا ریا فن اللہ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا وہ دیکھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت کر چکے اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ کو عزت زندہ ہے اور اللہ پر کبھی موت واقع نہیں ہوتی وہ ایسا ہے ہی ہے ایسا زندہ ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور ایسا ہے ایسا زندہ ہے کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور ایسا ہی شخص ایسی ہی ذات عبادت کے لائق ہوتی ہے سوار پریشد نے انہیں استدار دی بہت سے لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا اس موقع کو وارشدوں کے گرانیوں کو سلامت دی انہوں نے کہ کے بلبائی کا واسط کرنا منفرور بین سلادی اس اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے لڑوں گا جنہوں نے نماز اور زکات میں تفریح کر دی نماز تو پڑھیں گے لیکن زکات نہیں دیں گے نو ناراڑی کے لو نو واقعہ مارے اگر یہ لوگ کوئی بھی زکات کے دے دیں اور اس کی رسی روک لیں اس رسی کو لینے پر بھی میں ان سے لڑوں گی تو دیکھیں یہ نبی اسلام کی موت قیامت کی پہلی علامت ہے اور یہ ایک آزمائش ہے اور بہت سے لوگ اس موقع پر ایسی باتیں کر گئے جن کا دین سے تعلق نہیں ہے سنگھ نے باپ قائم کیا ہے صحاب پر عمل ہے درخت کے فطروں کے موقع پر اچھوں اچھوں کی عمل گم ہو جاتی ہے بہت ہی بصیرت کی ضرورت ہے جلد بازی تصور اور جلد حکم قائم کر دینا یہ مصیبت کے منافع ہمیں اپنے وطن کی سلامتی بڑی عزیز ہے وطن سے محبت ہے اور یہ ایک تبڑی چیز ہے فطری چیز ہے کچھ لوگ اس موقع پر ایک حدیث ذکر کرتے ہیں حب وطن من ایمان کہ وطن کی محبت ایمان ہے لیکن یہ حدیث کی بڑی من گڑت اس کا کوئی اثر نہیں ہے وطن کی محبت ایک فطری چیز ہونی چاہیے پاکستان تو اس لیے بھی ہمیں عزیز ہے اس کی نظریاتی کا ساتھ ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نظریاتی احساس موجود ہے وہ ہمارے حکام بڑے ناراض ہیں جو نہ تاریخ کو جانتے ہیں اور نہ اس کی تجویز کی کوئی سوچ ہے ہے پاکستان کو بالکل بہال کر دیا گیا لیکن اس وطن کی آزادی اس کا استقبال تاغیر پر قائم ہے ہمیں اس سے محبت تو عید ہمارا ایمان ہے ہمارا دین ہے اس کے لیے جانیں قربان کرنی چاہیے تو پھر اس پریشان کو صورت حال کیا ایک تو بہت زیادہ علم اور بصیرت کی ضرورت ہے علم سے رابطہ علماء سے رابطہ اور فتنوں سے مخرج نجات سلامتی اور آخریت کا راستہ یہ معلوم کرنا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے صحابی انہیں جبکہ یہ اپنی بکریوں اور انگلیوں میں چلے گئے تھے یعنی شہر چھوڑ دیا تھا اور جنگل میں جا کر آباد ہو چکے تھے اور یہ بات ہے عثمان نبی نے روی کی شہادت کے بعد تو ان کا بیٹا عمر ان کے پاس آیا دینے کے لیے دور سے آتا ہوا اپنے بیٹے کو دے کر سواری پر سوار تھا اور کہا کہ اللہ اپنے گرانوڑوں کو دیکھا کر من شب کے ہاتھ اور باقی اللہ یہ سوال جو بھی ہے میں اس کے شر سے تیز بنا چاہتا ہوں اپنا ان کا بیٹا قریب آیا اور آ کر اپنے بارے میں بتا دی کہ آپ یہاں اونٹنی اور بکریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر شہر میں حکومت پر جھگڑا ہو رہا ہے اس کے لیے لوگ رسا کشی کر رہے ہیں اور آپ بڑے مدبر ہیں بڑے دانا ہیں غریب ہیں اور قیادت کے اہل آپ کو شہر میں آنا چاہیے آپ نے یہاں بنائی اور حضرت کی زندگی کیوں اختیار فرمایا کہ رسول ہوگا ہم اللہ نہیں لگی ہمارے گو آپ دار محبت نہیں ہے المنی کہ اللہ کو عزت اس بندے سے محبت کرتا ہے جو پرہیزگار ہو اور غنی ہو مستغنی لوگوں کے مال سے بے پرواہ بے نیاز اور خفی ہو خفی کا مانا گمنامی نامی خود والا چھپ کر رہے گمنام رہے اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے میں اس حدیث کے تحت یہاں آ چکا ہوں اور ویسے بھی شہر میں فتنے ٹوٹ چکے ہیں تو اس لیے میں نے مذلت اور تنہائی کی زندگی کو اختیار کر جناب ساتھ کر کے تحت لوگوں نے انہیں بہت مجبور کیا کہ آپ آئیں مسلمانوں کے دو گروہوں رہوں اس جس وقت ایک لڑائی کی کیفیت ہے اور آپ حق کا ساتھ دیں لیکن آپ نے انکار کر دی تو ہمارا کہ اس وقت مجھ پر حق کی صورت حال واضح نہیں ہے اور اگر تم مجبور کرتے ہو کہ میں آؤں اور حق کا ساتھ تم لڑوں تو میرا آج آئی آئین بس یہ والا میتھ تو پھر مجھے ایسی تلوار دے دو جس تلوار کی دو آنکھیں ہوں اور زبان جو آنکھوں سے دیکھے اور زبان سے مجھے کہے کہ ہاتھ اور رکم ہے کہ یہ مومن ہے اس کو چھوڑ دو بہادا کافر ہوں ہو اور یہ کافر ہے اس کو قتل کر ایسی تلوار دے دو مجھ پر تو معاملہ وعدے نہیں صورت حال کلیئر نہیں تو تلوار ایسی دے دو مجھے جو لوگوں کو دیکھتی ہو پہچانتی ہو اور مجھے بتا سکے کہ اس اسمتھ سامنے آنے والا مومن ہے اس کو چھوڑ دو اور فلاں کافر ہے اس کو مار دو ایسی تلوار دے پھر رمار کہ اس وقت میری تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کافی رواں دوا اور وہ عدل محکل البیضا چل رہا اس کا راستہ بالکل روشن ہو واضح ہو اور منزل متعین ہو کہاں مڑنا ہے اسے پوری طرح معلوم ہو ادراک ہو اور سفر رواں ہو کہ اچانک تیز رفتار آندھی ایک طوفان کی شکل میں وبا ہو جائے اور وہ راستوں کو اوجھل کر دے نشانات کو بٹھا دے اب تین طرح کے لوگ ہوں گے قافلے میں کچھ تو کہیں گے کہ راستہ دائیں طرف ہے ہم دائیں طرف جائیں گے اور کچھ کہیں گے راستہ بائیں طرف ہے ہم بائیں طرف جائیں گے بات نہ ان پر وادے ہیں نہ ان پر وادے ہیں اور کچھ کہیں گے نہیں ہم یہاں بیٹھیں گے انتظار کریں گے صبر کریں گے یہ تھم سمجھیں اور نشانات دوبارہ ظاہر ہوں راستے کا دوبارہ تعین ہو جائے ہم پھر سفر کریں گے اب یہ چلنے والے بیٹھے لوگوں کو مرامد کرتے ہیں کہ تم خاموش بیٹھ گئے کام نہیں کر رہے حالانکہ وہ ایک بصیرت کے ساتھ راستے کا واضح ہونا دیکھ رہے ہیں یہ آندھی تھم جائے ہوا تھم جائے نشانات بحال ہو جائے راستے کا تاغیر ہو جائے پھر سب شروع کر دیں اب جو دائیں طرف گئے ہو سکتا ہے وہ درست ہو ہو سکتا ہے غلط بھی ہو اور جو بائیں طرف گئے ہو سکتا ہے ان کا راستہ درست ہو ہو سکتا ہے غلط بھی ہو تو کی کیفیت کوئی کیفیت نہیں ہے اس لیے ایسے موقع پر توقع کرنا اور بصیرت کے ساتھ راستے کو دیکھنا منزل کو دیکھنا نصب و رحم کا تعین کرنا اس کے لیے انتظار کرنا یہ جناب کی میں رضی اللہ عنہ کا صاحب رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی تھے یہ ان دس صحابہ میں شامل تھے جنہیں دنیا میں جنگل کی بشارت دی گئی تھی اشرف مشرف میں سے اور ان کے مناظر میں ایک نمایاں چیز یہ ہے کہ اول من من رما فیس سبھی دن اللہ کے اللہ میں جہاد کرتے ہوئے سب سے پہلا تیر سرد نے چلایا ان کو شرف حاصل ہے کہ جہاد فیس کی جگہ میں پہلا کہ اسلامی لشکر سے چلا وہ سرڈ نے چلایا اور بڑے ماجر تیر انداز تھے جنگ بہت میں ان کے دو مناظر سامنے آئے ایک تو یہ کہ رسول اللہ سب نے فرمایا نہیں نہیں پھر میں یاد سکتا فضا کا بھی ہوگی سڑک بڑی طاقت اور قوت سے تین کے جاؤ تجھ پہ میرے ماں اور باپ سڑک دکھا لو پوری زندگی فخر کرتے رہے کہ جانا کہ رسول اللہ سب دینا بھائی کہ میں وہ شخص ہوں جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ترپر دے مار باپ کرنا اور ان کی تیر اندازی کی کیفیت دیکھ کر نبی اسلام کے پاس سے جو بھی گزرتا جنگ وغیرہ کے موقع پر آپ اسے فرماتے ہیں کہ فرحان فراہم اپنے سارے تین ساخت کو دے دو یہ خوب استعمال کر رہا ہے صحیح استعمال کر رہا ہے یہ مناسب فاتح فاد رات اور فاتح ہے کسرا مناسب فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ میں اس موقع پر میدان میں آ جاؤں اور لڑوں تو پھر تلوار ایسی یہ ہو کہ مجھ پر راستہ واضح کر دی جائے جو اس شخص کا تعین کرے جس کو قتل ہونا چاہیے اور اس کا بھی تعین کرے جس کو بچ جانا چاہیے اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بغیر مصیبت کے فتنوں میں داخل ہونا یہ بربادی کا باعث بن سکتا ہے اور پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کے فتنوں کی آواز انسان کے دین پر ہوگی اور ایک انسان صبح کو مومن ہے شام کو کافر ہے شام کو مومن صبح کو کافر ہے تو ان حالات میں مزلت اور گمنامی کو ترجیح دینا یہ ایک امر مطلوب کہ انسان حقیقت حال کے واضح ہونے کا انتظار کرے اور اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے کٹ جائے اس وقت وہ محمود اور قابل تعریف ہے جس میں تین چیزیں موجود ہیں ان تنہائی اور گمنامی میں تین چیزیں ہوں تو پھر یہ قابل تعریف ورنہ نہیں خالی چھپ جاتا اور گمنام ہو جاتا اور عزرت کی زندگی اختیار کر لینا کافی نہیں ہے اس میں تین چیزیں یہ آپ کو ہو اس تنہائی میں پھر وہ اپنے پرور دار کی خوب عبادت کرے خوب اللہ کا ذکر کرے دعائیں کرے اب دعا صلاح المومن دعا تو مومن کا ہے اس ہتھیار کو استعمال کرے بڑی اس نے تاثیر ہے بڑی حکومت ہے اس نے دعا کو عبادت کہا گیا اپنے پرور کی عبادت کرے اور دوسری چیز کی جدہ ہم میں شر رہے اس کا دوسرا فائدہ یہ ہو کہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے اس کا دل شفاف ہو بس اس نہ ہو فصل اور ٹی اور گفت دے کر نہ بیٹھا ہو اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے جب تک یہ شر نہیں اور لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں یہ تین فائدے ہونے چاہیے تو پھر یہ عزت آپ کے ہے لیکن ساتھ ساتھ پھر وہ وصیرت بھی ہو بغیر علم کی تنہائی کا شکار ہو جاتا یہ بڑے خطرے کی اعلانات یہ بڑے انتخابے کا دور ہے کہ تفقہ وہ ہے اگر تنہائی اختیار کرنی ہے تو پہلے خطہ حاصل کرو اور دین کا علم حاصل کرو احکام معلوم کرو میں کیا احکام ہوتے ہیں اور کس طرح کی روش ہونی چاہیے کیسی بصیرت ہونی چاہیے تو یہ حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ فریشت ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو گمنامی کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور جناب رضی اللہ عنہ نے اس حدیث سے استدار کیا فتنوں کے موقع پر تو ایک تو اس کردار کا تعین کیجیے اور جو صورت حال اس وقت بنی ہوئی ہے اور یہ واضح دکھائی دے رہے ہیں کہ بیرونی اشارے ہمیں لڑا رہے ہیں تو اگر رسائی ہو حکومت تک رسائی ہو فریق مخالف تک تو ان کی خیر خواہ کیجیے اور قول حق ان تک پہنچایا جائے اور جو مہادرائی کی کیفیت کے نقصانات میں وعدے کیے تو کام کی یہ بات سمجھائی ہے اس وقت تمہاری مثال اس بات کی سی ہے جس کا بیٹا نافرمان ہو اور وہ پڑوسیوں کو اور پورے اہل محلہ کو بلا لے کہ سب مل کر میرے بیٹے کو مارو اگر کسی کی غلطی ہے اس کا یہ وعدہ نہیں ہے کہ امریکہ کو بلا لو ہندوستان کو بلا لو اسرائیل کو بلا لو کہ سب مل کے ان کو مارو اس سے عدالتیں پیدا ہوتی ہیں اور ایک ایسی خلیج بیچ میں بن جاتی ہے جو کبھی پور نہیں ہو سکے گی جب تک اللہ کا خوف نہ ہو اور صورت حال کی بہتری کی دعا کی جائے دعا ایک ہتھیار ہے مومن کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں دعا کیا کرتے تھے یا خریدوں یا تیو برحمت گرخمتی دستاویز افرت مجھے دعا کیجیے انفرادی پریشانیاں اجتماعی پریشانیاں قومی اور دلی پریشانیاں اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں میں ہمیں آسانی کا راستہ آزاد کرنا یا خریدوں یا تیو برحمت گرخبتی دستاویز بڑی عظیم دعا ہے اور دعا کی تاثیر دعا کے فہم کے ساتھ یہ کلمات ہم پڑھتے تو ہیں لیکن مانا نہیں جانتے رٹی ہوئی باتیں دوڑاتے رہتے ہیں اس کی وہ تاثیر نہیں ہے جو تاثیر فہم کے ساتھ لا الہ الا اللہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس کا مانا نہیں جانتے اس کی حقیقت نہیں جانتے اس کے ارکان نہیں پہچانتے فائدہ بھی کوئی نہیں لیکن اگر فہم کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر تاثیر زیادہ قوی ہوتی ہے اور فائدہ زیادہ حاصل ہوتا ہے یا حیو یا رقم دکھاستی بڑا جامع اللہ کا ذکر ہے اس میں خان کے کائنات کو اس کی تین صفات کا واسطہ دیا گیا ہے اور یہ واسطہ بڑا قوی ہے یا اے اے اے زندہ اور قیوم رحمتہ کا راستہ میں تیری رحمت کا مدد مطلب، کے سہارے کا طلبگار ہوں اپنی رحمت کے سہارے پر مجھے قائم رکھنا تیری رحمت سے مدد حاصل کرنا چاہتا ہوں اپنی رحمت سے مدد لاپر فرمانا صفت حیات کا واسطہ صفت طیبیت کا واسطہ صفت رحمت کا واسطہ یہ حیات کیا ہے طیبیت کیا ہے اور یہ رحمت کیا ہے یہ اللہ رب العزت کی بڑی جامع صفات ہے حیم کا مانا تو زندہ تو زندہ کیسا ہے زندہ تو ہم بھی لیکن فرق ہے ہماری زندگی میں اور خانے کے کائنات کی زندگی اس کا زندہ رہنا اس کا معنی اور ہے ہمارا زندہ ہونا اس کا معنی معلوم ہمارا زندہ ہونا ایسا ہے کہ پہلے ہم کچھ بھی نہیں ہماری حیات سے قبر ہمارا آدم ہم ہے ہونے سے پہلے معلوم ہر ادارہ انسان یا نہیں کچھ ہوتا ہے سب یا کچھ ہے مجبور ہو انسان کو یہ ہے کہ کوئی چیز نہیں تھی معلوم عدم تھی ہر طرف عدم کر رہا تھا یعنی ہماری حیات مصروف بالعدم ہے ہماری حیات سے پہلے ہمارا محدود ہونا اللہ کی یاد ایسی نہیں وہ اول وہ ایسا اول ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں وہ ہمیشہ سے ہے ایسا ہمیشہ سے جس کی کوئی ابتدا نہیں وہ ہمیشہ رہے گا ایسی کی جس کی کوئی انتہا نہیں تو ہماری حیات سے پہلے آدم تھا اور ہماری حیات کے بعد زوال ہوگا فنا ہوگا یہ آئے گا ہم ہم ہو جائیں گے کل تو نب سے ہائے رسم بہت لیکن پرورتگار کی حیات ایسی ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں اس کے لیے کوئی فنا نہیں ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور جو ہماری حیات کا دورانیہ ہے بہت کمزوری پر ہے کبھی ہم سو رہے ہیں کبھی ہم بیمار ہیں کبھی فاتح کا شکار ہے کبھی فخر کا شکار ہے کبھی پریشانی کا شکار ہے یہ حیات سراسر ناقص ہے بخونے والے انسان و غریب انسان کی لت سوکھ پر ہے کمزوری پر بچپن کی زندگی بڑی کمزوری کی زندگی پھر جوانی کی زندگی آتی ہے پھر بڑھاپا آتا ہے کوئی کمزوری نفاشی نفائش تنہائی سی نتائش دنیا کی حیات بڑی کمزور ہے دنیا کی حیات کے مقابلے میں برسخی زندگی زیادہ قوی ہے اور برسخی زندگی کے مقابلے بھی بہتری زندگی زیادہ ہے جنت میں کوئی پریشانی نہیں کوئی مرض نہیں کوئی کمزوری نہیں کوئی دکھ نہیں کوئی مداد نہیں کوئی چینا نہیں کوئی پنکھ نہیں جنت کی زندگی کامل زندگی ہے اور دنیا کی زندگی ناقص زندگی وہ لوگ غلطی کا شکار ہیں جو کہتے ہیں کہ اب ریاض آن اپنی خبروں میں اب بھی دنیا کی زندگی جی رہی اب بھی ناقص زندگی اب بھی ان کو باقبار زندگی حاصل نہیں ہوئی اب بھی وہی نفس وہی کمزوری ہے یہ کون سا ایک نبی یا ایک شہید یا ایک سارے انسان کے ساتھ سیرفائی والا معاملہ ہے اب بھی دنیا کی زندگی ہے وہی نفس وہی کمزوری ہے نہیں ان کو اب ایک باسعادت اور ایک کامل حیات حاصل ہو چکی ہے خوب حاصل ہو چکے جنت کی یہ فرمز حیات وہ حیات ہے جو ہر طرح سے کامل ہے ہر دکھ رنج اور علم سے پاک ہے تو حال کے کائنات کا ہے ہی ہونا کیا میں نے اس کو کبھی عدم حاصل نہیں تھا اور نہ وہ کبھی فنا کا شکار ہو گئے اور اس کی حیات بڑی باقدار حیات ہے اس میں کوئی نفس نہیں ہے اور اللہ رب العزت ایسا ہے ہی ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی یہ اللہ رب العزت کا ہے ہی جب وہ ایسا ہے ہی ہے تو پھر ایسا ہے ہی عبادت کے لائق ہوتا ہے یہ بات بول کر لیجیے اللہ باغ کا فرمان ہے چمکر اگر خیریت کی دن آئے ہو تبکل کرو اس زندہ پر جس پر کبھی موت نہیں آئی تبکر ایک عبادت ہے یہ عبادت کس کی کرنی اس زندہ کی جس پر کبھی موت نہیں آئی اب کوئی ایسا زندہ ہو جس پر موت آ جائے کوئی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے یہ ایسا شخص جو ہو ہی مردہ کوئی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے عبادت کے لائق وہ ہے جو ہے ہو زندہ اور ایسا زندہ ہو کہ ضائع ہو اس پر کبھی موت نہ ہے اب یہ ثابتہ ایک پتھر پر قائم ہو سکتا ہے نہیں وہ جماعت یہ ثابتہ ایک قبر میں بڑے مردے پر قائم ہو سکتا ہے نہیں تو مر نہیں یہ ثابتہ ایسے زندہ پر قائم ہو سکتا ہے جو سو سال بعد دس سال بعد مر جائے گا موت کا شکار ہو جائے گا نہیں یہ ثابتہ صرف خالق کائنات کے لیے ہے وہ اکیلا وہ ہے ہی ہے وہ زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں نبی اسلام کی فاروق دعا صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں خبر فلاح کا اسلم تو کبھی کا آنند کو کا تفکر کو نہیں کا آنند تو کبھی کا خاص وقت عبادات کا نکل اجازت تیرے لیے مسلمان تو پر ایمان ہے تجھ پر تبکر ہے تیری طرف عنابت ہے رجوع ہے تیری توحید سے لڑتا ہوں دشمن سے مقابلہ کرتا ہوں یہ سب عبادت اور آگے آخر میں حدیث کے بعد میں اندر ہے رکھیں اندر دن آگے پر جن اور سے تو وہ زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی اور سارے جن سارے انسان بڑھ گئے سارے گنا اور سارے انسان موت کا شکار ہوں گے عبادت کے لائق وہ ہے وہ ہے جس پر کبھی موت نہیں ابھی آپ نے خود سنا وہ دیکھتے رہنے ہوگا کہ جو میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا وہ دیکھ لے کہ اللہ کے ڈر پر موت ہو جائے گی دیکھ لے اور جو صلی اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ ہے اللہ وہ ہے ہی ہے جس پر کبھی موت نہیں ہے یہ عقیدہ کار پرواہ ہو اللہ کے حی ہونے کے تعلق سے جب ہائی کہے گا یا ہے ہے یہ ساری باتیں سے تو دیکھیں اس کی کتنی کمی تاثیر ہے وہ ہے ہے زندہ ہے ایسا زندہ جو ان تمام صفات پر قائم ہے جو ایک زندہ کے لیے ضروری سمیع ہونا وسیع ہونا علیم ہونا کمال کا سمی کمال کا وسیع کمال کا علیم جو اللہ رب العزت کی صفات آتی ہیں وہ سمت ہے پر قائم ہے وہ زندہ ہے اس کا زندہ ہونا با کمال زندہ ہونے کے لیے کن صفات کی ضرورت ہے جو صفات چاہیے اللہ پاک کے اندر وہ با کمال موجود ہے وہ کیسا کمال کا ہی ہے ویسا کمال کا سمیع ہے ویسا کمال کا نصیر ہے ویسا کمال کا علیم ہے یہ اللہ کا یعنی ہے ان تمام شفا کے ساتھ کیا کرتے حیات تمام شفات کی عقیدے کے ساتھ اور تیوم تیوم کے دو معنی ایک ہے میں نفس ہی گزار تیوم ہے اپنی ذات پر قائم کسی کے سہارے کے مرد نہیں پوری کائنات اللہ کی اللہ کے سہارے کی مرد یہ آسمان بغیر سہارے کے بغیر ستون کے کھڑے ہیں ان کو قائم رکھنے والا کون ہے اللہ کے زمینوں کو قائم رکھنے والا کون ہے اللہ کے لیکن آیا کہ ان کو تب ہے جتنا کی نشانی دیکھو یہ آسمان اور یہ زمین ہے اللہ کے عمل سے پائے بغیر عمل کی طرف نہ تم دیکھو آسمانوں کا کوئی ستون ہے چھوٹی سی چھت ستون کی محتاج ہے کتنے بڑے آسمان جس کی حسین کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے کوئی ستون دکھائی دیتا تو یہ کس کے سہارے پر قائم ہے اس تیوں کی جو پوری کائنات کو سہارا دیے ہر اردا کا محتاج ہے عرش کا محتاج نہیں عرش پر مستوی ہے عرش اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی خرچ ہے اور اللہ عرش پر مستوی ہے اس لیے نہیں کہ وہ استعمال کے لیے عرش کا محتاج ہے بلکہ عرش اللہ کے سہارے کا محتاج ہے اس نے زمینوں کو آسمانوں کو عرش کو کرسی کو ہر چیز کو قائم رکھا ہوا انسانوں کو جنوں کو سب اللہ کے سہارے پر ہے کہ مقیم وہ قائم کتاب نہیں ہے اور مقیم نے ہے نہیں تو خود قائم ہونے کے لیے کسی کے سہارے کا محتاج نہیں اور پوری کائنات قائم رہنے کے لیے اللہ کے سہارے کی ہے اور انسان کو قائم رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے یہ کھانا کون دیتا ہے اللہ رب العزت پانی کی ضرورت ہے پانی کون دیتا ہے اللہ رب العزت سانس کی ضرورت ہے سانس کون دیتا ہے اللہ رب العزت تو قیومیت کے جو سارے مزاح ہیں امداد کا ان سارے معنی کے ساتھ صفت قیوم آپ کو ادراک ہو اس عتیجے کے ساتھ جب آپ ذکر کریں گے ہائی یاد نہیں ہوئی اس کی تاثیر بڑی عظیم ہو اور بڑی تبھی ہو رحمت کا اس نہیں تیری رحمت کے سہارے کا مطلب کا تیری رکھ اور اللہ کی رحمت بھی بڑی وسیع وسیح بنا بس تک کل نشائی رحمت بہن کی دعا کی جانتا تو ہر چیز پر حاوی ہے بیٹھ بار علم کے اور بیٹھ بار رحمت یعنی جہاں جہاں تک میرا علم ہے وہاں وہاں تک میری رحمت اس کی رحمت کی سکتی جس کی بندے کو معرفت ہونی چاہیے اس کی رحمت کیسی حدیث ہے کہ جب جب یا ملک پھر ماہی میں رحمت اگر ایک کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کیسی ہے منت ابھی جنت ہی تو اللہ کی جنت سے کاگر بھی مایوس نہ ہو اسے بھی امید ہو کہ مجھے جنت مل سکتی اسے اگر معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کیسے اس لیے مزید رحمت اس رحمت کا واسطہ ریاست تجھے تیرے ہری ہونے کا واسطہ تیرا تہو ہونے کا واسطہ تیری رحمت کا واسطہ مجھے مدد دے میری مدد فرما میری حاجت پوری فرما میری پریشانی دور پر اس طرح طرحا فی الحال ہونے آتے یہ ذکر بڑا ہو رہی نے صاحب سنا جب پریشان ہوتے کوئی پریشانی ہوتی تو کثرت کی ذکر کیا کرتے تھے تو کثرت کی ذکر کی ہر پریشانی کے لیے کسی کو معاشی پریشانی ہے کسی کو معاشرتی پریشانی ہے کسی کو گھریلو پریشانی ہے کسی کو مالی پریشانی ہے کسی کو انسانی پریشانی ہے کسی کو اجتماعی پریشانی ہے تو چلتے پھرتے یہ ذکر ہو یا جاتی یا قیوم نہیں کا سب نبی اسلام کا بھی سہا کپ کہ ہم نے اسلام میں ان سے نجات رسول اللہ یا رسول اللہ نجات کیا ہے یہ سوال عام ہے نجات دنیا کی کی تو رسول اللہ سے نمایات کہ تین چیزیں نجات ہیں تین چیزیں نجات ہیں ایک اپنے پیڑے کا نصاب اپنی زبان کو کنٹرول کرو اور یہ نصیحت نوٹ کر لو فتنوں میں خاص طور پر زبان کو بدلو یہ فتنوں کی باتیں کرتے رہنا اس کو ہوا دینا اور آج میڈیا کا کردار بڑا گنا ہے کہیں کوئی چیز ہو جائے تو ہم کے نمائندے پہنچ جاتے ہیں بڑا خبریں تشر ہو رہی یہ ہو ہوٹل کتنے گئے اتنے سب نہیں فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہے ایک ایک چیز دنیا میں پھیلا جاتا ہے جس سے قوم افراد پھیلتا ہے جس سے منفی لوگ غلط نتائجہ خست کرتے ہیں اور وہ خدمت جو ایک مقام تک محدود ہے بعض اوقات کو پورے ملک میں پھیل جاتا ہے بڑا گھرانا کہتا ہے بعض اوقات ایک انسان میں غلطی ہو جاتی ہے صبر مومن مومن کی پردہ بولی کے کچھ آدھار ہیں کچھ تقاضے ہیں لیکن اس کا کوئی پرواہ نہیں اس اس کی خبر کو نشر کر کے دنیا میں اس کو رسوا کر کے رکھ دینا بڑا گھرانا کردار ہے ہمارے لیے کیا اور حکومت کو چاہیے کہ اس کو لگان دے اس پر پابندی عائد کرنا لوگ سمجھتے جمہوریت کے خلاف کہ جمہوریت خود ہے جنتا کے خود اس میں تم کیوں گم کرنے بننے کی کوشش کرتے ہو جمہوریت کے خلاف یہ بی جے پی لیکن یہ نہیں جانتے اس کے مخاطب کیا کتنے خطرناک کام جانتے تھے کہیں پابندی عائد ہونی چاہیے اور وہ ہمیں نشر ہو جو امت کی کسی ہو اور جہاں دراصل محفوظ ہو نقصان کا اندیشہ ہو اس پر پابندی عائد ہونی چاہیے اگر آپ کو معلوم نہ ہو سکے کہ کل پشاور میں کیا ہوا تھا تو کون سے آپ کے ایمان میں بڑھتا جائے اور اگر معلوم ہو جائے کہ یہ ہوا تھا اور کرنے والے تھے اور میں ان سے انتظام لوں تو مفاد بڑھ سکتے ہیں بڑا گھرونا کرنا چاہیے رسول اللہ ہم نے انسان اس موقع پر اپنی زبان کو بند رکھو ان خبروں کو چھپانا مسئلہ ہے نہ کہ اس کی تشہیر مسئلہ ہے حکومت اپنا کام کرے اپنی ذمہ داریوں کو کہتا ہے ان فطروں کو لگام دینے کی کوشش کرے اور پھر ساتھ ساتھ فرمایا کہ وقت کر اپنے گناہوں پر رو ہو پتہ نہیں وقت کب آ جائے اور موت اپنے بندے گاڑ دے اس سے قبل توبہ کرو کتنی ندامت ہو خجالت ہو پشیمانی کو شرمندگی ہو معصیتوں پر رو اور بڑی سا کر بیٹھ کر اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھو صحابہ کرام کی کا حادثی سے فتنوں سے بچاؤ کے لیے انتظار کیا ہیں یہ سارے حقوق ہمارے سامنے ہو فلم سے رابطہ علماء سے رابطہ اور اجرت کو زیادہ ترجیح دینا ان تمام حقوق کے ساتھ جو احادیث جن کا ذکر کیا اور پھر یہ حدیث جس میں اقبال عامر نے پوچھا مزاج کیا ہے تو آپ نے تین چیزیں اشاعت فرمائی ایک گناہوں پر رونے کی دوسرا زبان کو بند کر دو اور تیسرا اپنے گھر کی چار بیماری کو ترجیح دو ان امور کو اختیار کرنا چاہیے اللہ عبیثر ہمیں ایک وسیع کتاب دے وہ بصیرت جو ہر موقع پر شہید علم کے ذریعے حالات کی تشخیص اور اس میں ایک فرق سمجھانے میں ہم مدد دے اور ایک بہتر کردار ادا کر سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توحید سے اس دور میں ہم اللہ کی جو کنارت اختیار کریں دعائیں کریں اور وہ امور جن پر شریف نے ذکر کیا ان کو اپنائیں ہماری ذات کسی فتنے کا باعث نہ ہو اور کسی خرشگار کا باعث نہ ہو اللہ ہمیں آپ کی زندگی کے ساتھ بڑھا دیں کبھی رسلام دعا کیے کرتے تھے کوئی اور کی عبادت کتنا تھا فخر نہیں ہے اگر مزدور ہے اے اللہ جب تو اپنے بندوں میں فتنا بپا کرنے کا فیصلہ دے تو اس دور سے قبل ہی مجھے قبض کر دینا اور مجھے موت دے دینا اللہ رب العزت فتنوں کی دفاع داری کو بچائے اور اللہ عقیدت کی زندگی ادا کروا دے توبہ کی عنابت کی علم کی اور ہمارے سارے کی اقول و غوری حرت مستقبل والا باہر